بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to this software engineering lecture number three آج سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے پہلے پچھلے دو لیکچرز میں کیا کیا اور اس کے بعد پھر اپنی بات کو آگے دہرائیں گے تو آئیے سب سے پہلے پچھلی لیکچر کی جو ڈسکشن تھی اس کو دہراتے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے تین چار مختلف چیزوں کے بارے میں ڈسکشن کی سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ملٹی ایکٹیویٹی پروسیس ہے it is important to appreciate this thing کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ جو ہے صرف کوڈنگ کا نام نہیں ہے کوڈنگ اور software development coding software development کا ایک حصہ ہے یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جن میں کوڈنگ ایک دس یا بارہ پرسینٹ کے قریب ایکٹیویٹی ہے ساری کی ساری چیز کوڈنگ نہیں ہے سو so, کوڈنگ کو امپورٹنس اتنی ہی دینی چاہیے جتنی کہ اس پہ ٹائم لگتا ہے اور اس پہ پیسہ صرف ہوتا ہے دوسرا جو چیز ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اس کی ایکٹیویٹیز کو ہم دو براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں ایک کیٹیگری اس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے اور دوسری کیٹیگری اس کنسٹرکشن کو مینج کرنے کے حوالے سے ہے سو سافٹ ویئر انجینئرنگ دو حصوں میں ڈیوائڈ کی جا سکتی ہے جس میں ایک مینجمنٹ اور دوسری کنسٹرکشن پچھلی بار ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے اور جن چیزوں کے بارے میں بات کی ان میں ایک ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ کے بارے میں ڈسکشن کی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لوپ کیا چیز ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر ایک سائیکل سے گزرتی ہے سب سے پہلے ہم پرابلم ڈیفائن کرتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پھر اگر وہ کوئی ایگزسٹنگ سسٹم ہو تو اس کے بیچ میں وہ چیز انٹیگریٹ کرنی پڑتی ہے اور آخر کار اس کو آپریشن میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر اسٹیٹس کو مینٹین ہوتا ہے اس لوپ میں ان سافٹ ویئر ان چاروں فیزز سے گزرتا ہے اسٹیٹس کو کے بعد کچھ عرصہ یہ آپریشن میں رہتا ہے پھر نئی ریکوائرمنٹس آتی ہیں ان نئی ریکوائرمنٹس کو دوبارہ سے ڈیفائن کیا جاتا ہے پھر ڈیولپ ہوتی ہے پھر اس کو سسٹم کے ساتھ پرانے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے اس کے بعد ہم نے software engineering framework کی بات کی software engineering framework میں ہم نے ذکر کیا کوالٹی کا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کوالٹی ایک پوری آرگنائزیشن وائڈ اس کا فوکس ہو کسی ایک ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس میں اچھی کوالٹی چاہتے ہیں یہ جب تک تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی اوور آل سافٹ ویئر کی کوالٹی اچھی نہیں بن سکتی اس لیے آرگنائزیشن وائڈ یہ کوالٹی کا فوکس ضروری ہے یہ کوالٹی کا فوکس ڈٹرمن کرتا ہے یا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سافٹ ویئر ایک مقرر طریقہ کار کے مطابق ڈیولپ ہو جس کو ہم پروسیسز کا نام دیتے ہیں یہ پروسیسز کچھ ٹاسک ڈیفائن کرتے ہیں یعنی کہ اس پورے مرحلے میں مختلف سٹیجز پہ کیا کیا کام کرنے ہیں کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور کس سیکوینس میں وہ کام کرنے ہیں اور ان ٹاسک کے ساتھ deliverable and milestones are associated اس فریم ورک کا تیسرا حصہ میتھڈ سے ریلیٹڈ ہے کہ جب ہم نے ٹاسک ڈیفائن کر دیے ہم نے کہا کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے یہ کرنی ہے now we talk about how to do it those are the methods کہ میتھڈس یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹاسک جو ہیں یہ کس طریقے سے آپ ان کو ایکچولی امپلیمنٹ کریں گے یا ان کو ریئلائز کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر ہم نے کوالٹی کی بات کی ہم نے یہ کہا کہ جو سافٹ ویئر کی آرگنائزیشن کی کوالٹی کا جو مین فوکس ہے وہ یہ بھی ڈیسائڈ کرے گا اور ڈیفائن کرے گا کہ کس ٹاسک کے کوالٹی کے پیرامیٹرز کیا ہیں اور کس سٹیج پہ ہم نے کسی ٹاسک کی کوالٹی کس طریقے سے چیک کرنی ہے اور فائنلی وی سیٹ کہ جی ان ساری ایکٹیویٹیز کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر سٹیج پہ ہر فریم ورک کے کمپوننٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز کرنے میں مدد دیتے ہیں فریم ورک کے بعد ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فیزز کا ذکر کیا ان فیزز میں ہم نے چار فیزز کا ذکر کیا جس میں سب سے پہلے ویژن کا ذکر تھا ویژن کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کی ہمیں کیوں ضرورت ہے اس کا بزنس آبجیکٹو کیا ہے سو so, جو ایک براڈ ویژن ایک آرگنائزیشن کی وائی ڈو وی وانٹ اور why do we want to have the software اس سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ ہم کیوں چاہتے ہیں اس سے ہم کیا بزنس آبجیکٹو اچیو کریں گے اور یو you نو know, کس طریقے سے اس یہ ہمارے اوور آل بزنس میں مدد دے گی جب یہ ویژن ہماری کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد ہم اس چیز کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ویژن جو ہے اس ویژن کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا ریئلائز کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی تیسرا مرحلہ ہمارے software development life cycle کی فیزز کا اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیزز کا ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہے یعنی کہ اس سے پہلے جو چیزیں ہم ڈیفائن کر چکے ہیں اب ہم اسے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں نا آور فوکسز کہ یہ ہم کیسے کریں how do we do that اور ڈیولپمنٹ کے بعد چوتھا مرحلہ مینٹننس کا مرحلہ ہے جس پہ پچھلی بار ہم نے کافی وقت سرف کیا ایک بار پھر سے اس کو ایمفسائز میں کرتا چلوں کہ مینٹننس کا مرحلہ ایک بہت لمبے عرصے پر پھیلا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ اس پہ کافی وقت اور پیسہ اور ریسورسز استعمال ہوتے ہیں اور اس لیے اس کی بہت امپورٹنس ہے اگر ہم مینٹننس کو آسان کر سکیں تو ہم سافٹ ویئر کی اوور آل کاسٹ میں کافی کمی کر سکتے ہیں so maintenance is very important اور ہمیں ہر جگہ پہ مینٹننس کے بارے میں اپنے ذہن میں اس چیز کو رکھنا ہے کہ ہمیں مینٹننس کرنی ہے اور ہمیں ڈیزائن اور کوڈنگ اور باقی ساری ایکٹیویٹیز مینٹننس کے حوالے سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کرنی پڑیں گی یہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیزز کی جو ہم نے چار مختلف فیزز کی بات کی ویژن اس کے بعد ڈیفینیشن اس کے بعد ڈیولپمنٹ اور اس کے بعد مینٹننس اس میں جو پہلی دو فیزز ہیں یعنی کہ ویژن اور ڈیفینیشن ہم نے کوئی چیز کیوں کرنی ہے اور وہ کیا کرنی ہے یہ اس کا تعلق جس چیز سے ہے اسے ہم ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کہتے ہیں آئیے ذرا ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے بارے میں بات کر لیں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ وہ چیز ہے جہاں سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے so this is the starting point in the software development life cycle software کی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی اس جگہ سے شروع ہوتی ہے اور یہی بہت ساری چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے اسی سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے ہمیں کتنا وقت لگے گا ہم اسے کوئی چیز کو کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ اس چیز کی ڈیٹیلز ہم آگے چل کر دیکھیں گے ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو software engineering requirement engineering کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا اور جو اکثر غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مرحلے پہ فوکس ہماری ایکٹیویٹی کا اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے نہ کہ اس چیز پہ کہ اس چیز کو اس ایکٹیویٹی کو یا اس اینٹی کو یا اس آبجیکٹ کو ہم کیسے ریئلائز کریں گے so the emphasis must be on what and not how اب چلیے ذرا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی کچھ ڈیفینیشنز کے بارے میں بات کر لیں ذرا میں آپ کے سامنے یہ ڈیفینیشن پیش کرتا ہوں میں آپ کے سامنے تین چار مختلف ڈیفینیشنس پیش کروں گا جو ریکوائرمنٹ انجینئرنگ اور سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کے حوالے سے مختلف سائنٹسٹ یا انجینئرس نے دی ہیں اینڈ دین اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے آئی ٹریپل ای کی ڈیفینیشن آئی ٹریپل ای جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے بھی ہم نے ڈیفینیشن دی تھی کہ I triple E software engineering کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے اسی طریقے سے اب آئی ٹریپل ای e کی ڈیفینیشن جو ریکوائرمنٹ سے اس کا جس کا تعلق ہے یہ دیکھیے یہ ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے ہے number one requirement software requirement condition or capability needed by user to solve a problem or achieve an objective. Number two, a condition or capability that must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard specification, or other formally imposed document. And number three is a documented representation of a condition or capability as in one اور ٹو میں اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا آگے چل کے لیکن اس سے پہلے یہ اور ڈیفینیشنس ذرا دیکھ لیجئے یہ جون صاحب ایک اور بہت مشہور سافٹ ویئر انجینئر ہیں جن کا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بہت کام ہے ان کی ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے ہے the statement of needs by a user that triggers the development of a program or system Alan Davis صاحب yet another very famous software engineer بہت بڑا نام ہے ان کا اس حوالے سے ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں user need or necessary feature function or attribute of a system that can be sensed from a position external to the system اور فائنلی این ویل ایک اور uh, صاحب ہیں ان کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ requirements are specification of what should be implemented they are description of how the system should behave or of a system property or attribute they may be a constraint on the development process of the system آئیے اب ان ڈیفینیشنس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف ڈیفینیشن بظاہر مختلف ڈیفینیشن کیا کہہ رہی ہیں اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایکچولی یہ مختلف ڈیفینیشنز نہیں ہیں یہ ایک ہی چیز کو مختلف انداز میں کہا جا رہا ہے ان ساری ڈیفینیشنس کو آپ سامنے رکھیں تو آپ پہ یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ جو ہے اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اس سافٹ ویئر کو جو آپ بنائیں گے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اس سافٹ ویئر نے کیا آبجیکٹو اچیو کرنا ہے اگر آپ آئی ٹریپل ای کی ڈیفینیشن کو ذرا توجہ دیں تو اس میں کچھ کی ورڈس ہیں اور ان کی ورڈس کو اگر آپ ذرا غور سے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جس میں کوئی بزنس رول کوئی کانٹریکٹ کوئی لیگل ریکوائرمنٹ اس طرح کی تمام چیزیں وہ ریکوائرمنٹ میں شامل ہیں وہ کہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن these are all part of the software requirement کیونکہ ایکچولی سافٹ ویئر نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سافٹ ویئر بنانا ہے اور جو آپ نے پروسیس کو آٹومیٹ کرنا ہے اٹ مسٹ انشور کہ یہ ان ساری کی ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرے گا ایک دوسری طرف اگر آپ ڈیفینیشن کو دیکھیں تو وہاں سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ وہ چیز ہے جہاں سے یہ سافٹ ویئر کی ایکٹیویٹی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے یہ وہی بات ہے جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے کی تھی تو اس میں وہ تمام ایلیمنٹس شامل ہیں جس میں سافٹ ویئر جس چیز کو سافٹ ویئر نے آٹومیٹ کرنا ہے یہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا business rules processes legal requirements contracts all those things یہ سب کا سب سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹ میں شامل ہے اور پھر اس کے بعد یہ چیز یہ مرحلہ آتا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے کیسے اچیو کرنا ہے اور اس کو کیسے ایلیبوریٹ کرنا ہے اس مرحلے کے بعد آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے آل دو ہم آلریڈی یہ چیز دیکھ چکے ہیں کہ this is the starting point تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جہاں سے اگر آپ کو اسٹارٹ ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کی بے انتہا امپورٹنس ہے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ امپورٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دوبارہ ذرا فریڈ برکس صاحب کی ذرا ایک بات کو ذرا پڑھتے ہیں یہ فریڈ برکس صاحب وہی ہیں جن کا میں نے ذکر اپنے پچھلے لیکچر میں کیا تھا یعنی کہ نو سلور بلٹ کے حوالے سے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کے حوالے سے وہ کیا بات کہہ رہے ہیں یہ میں نے کوٹ لی ہے فریڈ برکس صاحب کی again the same famous article no silver bullet essence and accidents of software engineering جو انہوں نے اپنی میتھیکل مین منتھ میں جو کتاب کا جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا اس میں ایک آرٹیکل ہے برک صاحب یہ کہہ رہے ہیں the hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build no other part of the conceptual work is as difficult as establishing the detailed technical requirements including all the interface to people to machines no later میرا خیال ہے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کی اہمیت کافی حد تک واضح ہو گئی ہوگی اگر آپ اس کوٹ پہ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے تو آپ پہ یہ چیز واضح ہوگی انہوں نے فریڈ بک صاحب نے سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کے حوالے سے دو اور چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ دو چیزیں کیا ہے ایک پہلی چیز تو انہوں نے انٹرفیس کی بات کی interface to human beings to and to other systems and to external world کہ یہ سسٹم نے یہ جو آپ جو چیز بنائیں گے اس نے باہر کی دنیا کے ساتھ جس میں اس کے یوزرز بھی شامل ہیں اور دوسرے سسٹمز بھی شامل ہیں اس کے ساتھ انہوں نے کس طریقے سے بات کرنی ہے اور کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے یہ بھی ریکوائرمنٹ کا حصہ ہے اکارڈنگ ٹو برکس صاحب دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ فریڈ بک صاحب نے اس کورٹ uh, میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ اگر آپ شروع میں غلطی کر دیتے ہیں بعد میں لیٹر سٹیج پہ اس کو ٹھیک کرنے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے and it is very difficult to do that اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ کیا اس کی وجہ ہے یہ میں آپ کے سامنے یہ ایک گراف پیش کرتا ہوں جو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ سافٹ ویئر کی کاسٹ اگر ریکوائرمنٹ میں غلطی ہو تو اگر کس سٹیج پہ پکڑی جائے تو اس کی کاسٹ کس طریقے سے انکریز کرتی ہے اس سلائڈ کو اگر آپ دیکھیے اس گراف کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ ایکٹیویٹیز شو کی گئی ہیں جو فیزیبلٹی سے لے کے ٹیسٹنگ تک کے مراحل پر مشتمل ہیں یہ پانچ مختلف ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں اور یہ شو کر رہی ہیں کہ اگر آپ ریکوائرمنٹ میں غلطی فیزیبلٹی کے سٹیج پہ پکڑیں گے تو اس کی کاسٹ سب سے کم ہے اگر اسے ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کی سٹیج پہ پکڑیں گے تو اس کی کاسٹ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے اگر آپ اسے ڈیزائن کے سٹیج پہ پکڑیں گے تو کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے اور اگر آپ ٹیسٹنگ کرتے وقت آپ کو اس چیز کا پتہ لگے کہ یہ ریکوائرمنٹ غلط ہے کوئی تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے ایسا کیوں ہے بہت سمپل سی اس کی ریزن ہے اور میں ایک عام سی مثال کے ذریعے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ یہ سمجھیے کہ ایک آپ نے گھر بنوانا ہے اگر یہ آپ گھر کی آپ کی کچھ ریکوائرمنٹس ہے کہ اس میں چار بیڈ رومس ہوں ڈرائنگ ڈائننگ ہو وغیرہ وغیرہ اور اس طرح کی دوسری جو بھی ایک فیملی کے لیے اس کے سائز کے مطابق جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس طریقے سے اب یہ فرض کیجئے کہ گھر بنانا ہم نے شروع کر دیا اور وہ ریکوائرمنٹس ہمارے سامنے واضح نہیں تھیں لیٹر سٹیج پہ جب گھر کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو گئی جب ہم اس کو دیکھنا شروع کیا کہ اچھا جی یہ کیا چیز بن گیا اس وقت ہمیں خیال آیا او ہو اس میں تو چار کی بجائے تین بیڈ روم ہے ہمیں ہم نے تو پہلے بتایا ہی نہیں کہ ہماری ریکوائرمنٹ چار بیڈ روم کی تھی یہ تو تین بیڈ روم بن گئے اب آپ سوچئے کہ وہ جو ساری آپ نے کنسٹرکشن پہ جو پیسہ خرچ کیا اگر آپ اس ریکوائرمنٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے تو کیسے ہوگا بالکل یہی بات سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی ہے ایک ریکوائرمنٹ اگر آپ غلط بیان کرتے ہیں یا وہ مس کر دیتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے اور وہ آپ اسے لے کے آخر تک پہنچ جاتے ہیں اور لیٹر کسی اسٹیج پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سوری یہ غلطی ہو گئی تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ سارے اسٹیجز سے دوبارہ سے گزرنا پڑے گا اور اس کی کاسٹ اسی وجہ سے بے انتہا بڑھ جاتی ہے اب ریکوائرمنٹ کی امپورٹنس کے حوالے سے میں ذرا اس کو دوسرے اینگل سے ذرا آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ذرا اس کو اس پہ غور کیجئے یہ آپ کے سامنے ابھی میں ایک ڈائگرام پیش کروں گا اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس میں ریکوائرمنٹ کا رول اور اس کی امپورٹنس شاید اور زیادہ اجاگر ہو کر سامنے آئے گی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈائگرام اس ڈائگرام کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ایک سینٹرل رول پلے کر رہی ہے وہ سینٹرل رول کس طریقے سے ہے کہ جب آپ سامنے اپنی ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں تو ان ریکوائرمنٹ کے حوالے سے پروجیکٹ پلاننگ کی جاتی ہے جس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے کتنا پیسہ لگے گا کتنا وقت لگے گا کتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے اور یہ پروجیکٹ پلان دوبارہ لوپ بیک اس سے ہوتا ہے فیڈ بیک ملتی ہے اور ہم اس ریکوائرمنٹ uh, کو بعض کم کرتے ہیں یا اگر اسے اسکیجول میں فٹ کرنا ہے تو اس کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں انہیں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ سے ایک بار آپ کا پروجیکٹ پلان بن گیا تو ہم پروجیکٹ ٹریکنگ کا مرحلہ شروع کرتے ہیں یہی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس اس کے لیے بیس لائن کا کام دیتی ہیں اور ہم مرحلہ وار اس کو دیکھتے جاتے ہیں کہ کون کون سی ریکوائرمنٹ کس حد تک مکمل ہو گئی ہیں اور پروجیکٹ کس سٹیج تک پہنچ گیا ہے اور اگر دیر از سم سلپیج یا کوئی اور بات ہو جائے تو پھر ایک چینج کنٹرول کے میکنزم کے ذریعے پھر پروسیس ایک یہ ہوتا ہے جس میں ہم سافٹ ویئر کے ریکوائرمنٹس کے اسکوپ کو دوبارہ چینج کر سکتے ہیں پھر پروجیکٹ پلاننگ ہوگی اور پھر وہ ساری ایکٹیویٹی دوبارہ شروع ہو جائے گی یہی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ایک طرف تو آپ کی پروجیکٹ پلاننگ اور ٹریکنگ میں آپ کو امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے اور دوسری طرف یہ کنسٹرکشن کے پروسیس میں امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے کنسٹرکشن کا پروسیس لامحالہ اس چیز کو ریکوائر کرے گا کہ اسے پتا ہو یا پتا چلے کہ وہ چیز بنانی کیا ہے جب تک آپ کو یہ چیز نہیں پتا کہ بنانی کیا ہے اس وقت تک آپ اس چیز کو بنا نہیں سکتے تو اس چیز میں بھی یہ software requirement central role play کرتی ہے جب آپ کو سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کا مرحلہ آتا ہے اس اسٹیج پہ بھی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ ایک سینٹرل رول پلے کرتی ہے کہ آپ کی جو ٹیسٹنگ کی ٹیم ہے یا آپ کے جو ٹیسٹرز ہیں وہ سافٹ ویئر کو الٹیمیٹلی اس چیز کے اگینسٹ ٹیسٹ کریں گے کہ جو ریکوائرمنٹس لکھی گئی تھی کیا سافٹ ویئر ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کرتا ہے یا نہیں کرتا اور فائنلی ہم یوزر ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ اسے دیکھیے کہ کوئی بھی یوزر مینول ہو یا ٹریننگ مٹیریل ہو یا جو کچھ بھی ہو یہ سارے کا سارا اس حوالے سے بنایا جائے گا کہ اس سافٹ ویئر نے کیا چیز پرفارم کرنی تھی کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی تھی کیا بزنس آبجیکٹو پرفارم کرنا تھا اچیو کرنا تھا اور اسی سے کہ یوزر نے اس سسٹم کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ساری کی ساری چیز will be driven by software requirement so software requirement یہ پورے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے لائف سائیکل اور مختلف مینجمنٹ کنسٹرکشن ٹیسٹنگ ڈاکومنٹیشن ان ساری ایکٹیویٹیز میں سب سے important basic role fundamental role جس کا ہے وہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کا ہے تو آپ نے دیکھا کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ کتنا امپورٹنٹ ایکٹیویٹی uh, ہے اور کس طرح سے یہ سینٹرل رول یہ پلے کرتا ہے آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کتنی طرح کی ہوتی ہیں مختلف کتنے لیولز کی سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کو اگر لیولز میں ہم ڈیوائڈ کریں تو یہ چار مختلف طرح کے لیولز آپ کو لٹریچر میں نظر آئیں گے ان لیولز کو سب سے پہلے بزنس لیول ریکوائرمنٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد یوزر ریکوائرمنٹس پھر فنکشنل ریکوائرمنٹس کا ذکر ہے اور اس کے بعد نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کا ذکر ہے تو میں یہ ان چاروں کو باری باری آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے بزنس ریکوائرمنٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یہ سب سے ٹاپ لیول ہے ریکوائرمنٹس کا باقی ساری ریکوائرمنٹس اس سے آگے ڈیرائیو ہوتی ہیں بزنس ریکوائرمنٹس کیا ہیں یہ بزنس ریکوائرمنٹس وہی ہیں جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا جس کا ویژن کے طور پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس بزنس کو اس سسٹم کی کیوں ضرورت ہے یہ ویژن کیا ہے سسٹم کی اس ریکوائرمنٹ سے یا اس سسٹم سے اس بزنس میں کیا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں سو so, باقی ہر چیز سب سے پہلے ویژن ہوگی اس کے بعد باقی چیزیں چلے گی یہ ریکوائرمنٹ بڑی ہائی لیول کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بزنس لیول کی بات کر رہے ہیں ہم نیٹیگریٹی ڈیٹیل کی بات نہیں کر رہے ہم ایک جنرل ویژن کی بات کر رہے ہیں اس سے اگلا لیول جو ریکوائرمنٹ کا ہے اس کو یوزر ریکوائرمنٹس کا نام دیا جاتا ہے یوزر ریکوائرمنٹس کیا ہیں کہ یہ جو بزنس ویژن ہے اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے یوزر کو کیا کیا فنکشن کرنے پڑیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سافٹ ویئر نے کن کن چیزوں کو آٹومیٹ کرنا ہے سو یوزر نے جو جو ایکٹیویٹیز کرنی ہیں اس بزنس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے وہ یوزر ریکوائرمنٹ کا اس کو نام دیا گیا ہے تیسرا level of requirement is functional requirements یہ فنکشنل ریکوائرمنٹ اور یوزر ریکوائرمنٹ میں تھوڑا سا فرق ہے وہ کیا فرق ہے یوزر ریکوائرمنٹ میں دا ویو پوائنٹ جو ہم جو لیتے ہیں وہ یوزر کا ویو پوائنٹ لیتے ہیں کہ اس سسٹم کا اینڈ یوزر کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرے گا to achieve that business objective اور بزنس ویژن جو فنکشنل ریکوائرمنٹ ہے فنکشنل ریکوائرمنٹ اس چیز کا نام ہے کہ یہ سافٹ ویئر سسٹم جو آپ بنا رہے ہیں یہ اس سسٹم میں کیا کچھ آپ کو کرنا پڑے گا ٹو اچیو اور فلفل دوز یوزر ریکوائرمنٹس تو یعنی کہ اس کا اب ویو پوائنٹ یوزر سے ہٹ کے سسٹم کی طرف چلا گیا کہ سسٹم نے کیا کیا کچھ آپ کو سسٹم میں کیا کیا کچھ چیز امپلیمنٹ کرنی پڑے گی ایک بار پھر سے میں اس چیز کو ذرا ذہن نشین کرانے کی کوشش کرتا ہوں یوزر ریکوائرمنٹ کیا چیز ہے یوزر ریکوائرمنٹ یہ چیز ہے کہ یوزر کا ویو پوائنٹ کیا ہے اور فنکشن ریکوائرمنٹ کیا چیز ہے کہ اس یوزر ریکوائرمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے سسٹم نے کیا کرنا ہے سسٹم میں آپ نے کیا فنکشنلٹی ڈالنی ہے چوتھا ریکوائرمنٹس کا لیول نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کہلاتا ہے یہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا چیز ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ اصل میں یہ سسٹم پہ کنسٹرینٹس یا ایسی چیزیں ہیں جس کا سسٹم کی فنکشنلٹی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ابھی میں آگے چل کے یہ بات واضح کروں گا کہ یہ ایک بہت اہم رول پلے کرتی ہے سسٹم کی اوور آل ڈیزائن اور اس کی کنسٹرکشن میں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جیسا کہ میں نے ذکر کیا یہ سسٹم پہ کنسٹرینٹس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ system must perform under these environments these conditions these performance constraints اس طرح کا اس کا یوزر انٹرفیس ہو یہ ہمارا پلیٹ فارم ہوگا ایگزامپل اس کی میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اگر فرض کریں یہ کہا جائے کہ یہ سسٹم ایک ویب بیس سسٹم ہوگا اب یہ ویب بیس سسٹم جو ہے یہ براہ راست کوئی فنکشنلٹی نہیں ہے یہ ایک انوائرمنٹ ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم میں اس چیز کو فلفل کرنا ہے which is not a functionality which is associated with this system اسی طریقے سے اگر ہم اس کی پرفارمنس کا ذکر کریں یا یوزیبلٹی کا ذکر کریں تو یہ ساری چیزیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس میں آئیں گی اور اس کو ہم آگے چل کر اور زیادہ ایلیبوریٹ کریں گے یہ فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس دو مختلف چیزیں ہیں لیکن دونوں کا سافٹ ویئر کی ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن میں ایک نہایت اہم رول ہے فنکشنل ریکوائرمنٹس اس چیز کو ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ سسٹم میں کیا فنکشنلٹی ہوگی سسٹم میں کون کون سی ریکوائرمنٹس کس طریقے سے ہوں گی اور یہ سسٹم کیسے کام کرے گا اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ اس چیز کو ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ سسٹم نے کن کنسٹینٹ کے اندر آپریٹ کرنا ہے تو آئیے ذرا اس کو ذرا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جس طریقے سے میں نے ابھی ایک پہلے اگزامپل دی تھی کہ یہ کنسٹینٹ سے ان کا تعلق ہے ویب کی ایگزامپل میں نے ایک دی تھی پرفارمنس اس کے علاوہ یوزیبلٹی یہ ساری چیزیں جو ہیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کا اس سے تعلق ہے نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جو ہے اس کا رول سسٹم کے ڈیزائن میں کیا ہے اگر آپ وہ ویب والی ایگزامپل کو ذرا غور سے دیکھیے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹ سسٹم کے آرکیٹیکچر اور فریم ورک کے ڈیزائن میں ایک نہایت اہم رول پلے کرتی ہے یہ بتاتی ہے کہ سسٹم کا اوور آل آرکیٹیکچر کیا ہے انوائرمنٹ کیا ہے اور اگر میں اگزامپل آپ کو دوں تو فرض کریں ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یونکس انوائرمنٹ میں یا یونکس پلیٹ فارم پہ چلے گا تو اگر آپ نے اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم ناقابل استعمال ہوگا اور بالکل فیل ہو جائے گا سو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس پورے آپ کے فریم ورک اور آرکیٹیکچر کے ڈیزائن کو ڈٹرمن کرتی ہے جبکہ فنکشنل ریکوائرمنٹ انڈیویجل فیچرس اور فنکشنلٹی کے ڈیزائن کو ڈٹرمن کرتی ہے سو so, آپ پہلے ایک فریم ورک بناتے ہیں ایک پہلے ایک آپ انوائرمنٹ کے بارے میں ڈسائڈ کرتے ہیں کہ کیا انوائرمنٹ ہوگا کیا فریم ورک ہوگا اور اس کے بعد اس انوائرمنٹ اور اس فریم ورک کے اندر آپ وہ فنکشنلٹی ڈالنا شروع کرتے ہیں جو کہ فنکشنل ریکوائرمنٹس ڈیفائن کرتی ہیں سو so, میرا خیال ہے اس ایلیبریشن uh, کے بعد آپ کو فنکشنل ریکوائرمنٹ اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کا فرق سمجھ آ گیا ہوگا نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کے بارے میں میں تھوڑی سی بات uh, اور uh, کرتا چلوں میرے ذاتی ایکسپیرینس میں ایک دو انسیڈنٹس ایسے ہیں جس کا شاید مثال اگر میں دوں تو یہ اور چیز یہ واضح ہو جائے گی ایک بار ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کیا گیا یہاں پر پاکستان میں ہی جو جس کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ تھی لیکن انفارچونیٹلی ایک چیز پر اس کی توجہ نہیں دی گئی کہ یہ کس آپریٹنگ انوائرمنٹ کے انڈر یہ آپریٹ کرے گا تو جو بنانے والے تھے انہوں نے اسے ونڈوز پلیٹ فارم کے لیے بنایا جبکہ اس نے ایکچولی جا کے چلنا تھا یونکس پلیٹ فارم پہ اور الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ that system was declared a failure اور وہ جو بزنس اپرچونیٹی وہ ایک بہت بڑی بزنس اپرچونیٹی تھی جو شاید پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کی اپرچونیٹیز بہت کم آئی ہوں گی وہ ضائع ہو گئی اسی طریقے سے ایک اور انسیڈنٹ میرے سامنے آیا جس میں ان کی آئی ٹی ٹیم نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ یہ سسٹم کیونکہ کلائنٹ سرور بیسڈ ہے اور ہمارے کلائنٹس سینکڑوں کی تعداد میں پھیلے ہوئے ہیں تو اگر ہم اس سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے تو ہر بار کیونکہ جب ہمیں یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا کلائنٹ مشین پہ تو اس کی distribution is going to be a big hassle اس وجہ سے ہم اس سسٹم کو استعمال نہیں کر سکتے اگر اس سسٹم کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ zero install kind of version ہو کہ انسٹال کرنے کی ضرورت نہ ہو اگر یہ سسٹم اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرتا جو کہ ایک نان فنکشنل ریکوائرمنٹ تھی تو ہم پھر اس سسٹم کو لے لیتے once again a huge opportunity lost یہ چار لیول آف ریکوائرمنٹس جو ہم نے دیکھے business requirements user requirements functional requirements and non functional requirements ان کو تین طرح کے مختلف ڈاکومینٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے عام طور پہ بزنس ریکوائرمنٹس جس ڈاکومنٹ میں لکھی جاتی ہیں اس کو بزنس اینڈ ویژن کا نام دیا جاتا ہے یوزر ریکوائرمنٹ جس ڈاکومنٹ میں لکھی جاتی ہیں اس کو ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن کا نام دیا جاتا ہے اور جو فنکشنل اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ڈاکومنٹ میں لکھی جاتی ہیں اس کو فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کا نام دیا جاتا ہے تو آئیے ذرا اس ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ڈاکومنٹ اور فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کو ذرا ایک نظر دیکھتے چلیں یہ دو طرح کے ڈاکومنٹ ہے ایک ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن اور دوسرا فنکشنل اسپیسیفکیشن یا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن عام طور پہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن اور ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ان دونوں کو مکس اپ کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے یوزلی لوگ ایک طرف ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن اور دوسری طرف فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کہتے ہیں حالانکہ اگر لٹریچر کو اگر آپ دیکھیں تو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن اور فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ آپ کو لٹریچر میں تقریباً ہم مانی چیزیں ملیں گی تو یہ دو مختلف ڈاکومنٹ ہیں ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ڈاکومنٹ اور دوسرا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن یا functional specification document in the requirement definition document user requirements are documented وہ والی یوزر ریکوائرمنٹ کہ یوزر نے کوئی بزنس آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہیں اور دوسرا جو فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ ہے وہ اس چیز کو ڈاکومنٹ کر رہا ہے اس چیز کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ سسٹم نے اس فنکشنلٹی کو اس یوزر ریکوائرمنٹ کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا فنکشنلٹی سپورٹ کرنی ہے یہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ یا functional specification document once again میں دوبارہ دہراتا چلوں اس میں وہ تمام ریکوائرمنٹ شامل ہوں گی جو اس سسٹم نے ایز اے ہول اچیو کرنی ہے تو اس میں فنکشنل اسپیسیفکیشن بھی ہوں گی فنکشنل ریکوائرمنٹ بھی ہوں گی اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹ بھی ہوں گی یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں جبکہ ریکوائرمنٹ ڈیفینیشن ڈاکومنٹ میں وہ یوزر کا پوائنٹ آف ویو شامل ہے کہ یوزر نے کون سی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ بزنس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے اب آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف جو ڈاکومنٹس ہیں ان کا آپس میں ریلیشن شپ کس طریقے سے ہے اور یہ کس طریقے سے ڈیرائیو ہوتے ہیں تو چلیے یہ ڈائگرام دیکھتے ہیں اس میں ٹاپ پہ جو چیز ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی بزنس ریکوائرمنٹس ہیں ان بزنس ریکوائرمنٹس سے جو ڈاکومینٹ جنریٹ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا یہ ہے business vision and scope document یہ business vision and scope document بننے کے بعد یہ یوزر ریکوائرمنٹس اس سے نکلتی ہیں یوزر ریکوائرمنٹ جب سامنے آتی ہیں تو اس کے ساتھ کچھ کوالٹی ایٹریبیوٹس کا تعلق ہوتا ہے اور یہ یوزر ریکوائرمنٹس الٹیمیٹلی ڈاکومنٹ کی جاتی ہیں ایک ڈاکومنٹ میں جس کو یوز کیس ڈاکومنٹ کا نام دیا جاتا ہے یوز کیس ڈاکومنٹ الٹیمیٹلی آگے چل کر فنکشنل ریکوائرمنٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور فنکشنل ریکوائرمنٹ کا حصہ بن جاتا ہے فنکشنل ریکوائرمنٹ میں دوسری طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ سسٹم کی دوسری ریکوائرمنٹ ہے ایسی ریکوائرمنٹ جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں اور کنسٹینٹس جو ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گی ادھر سے دوسری طرف سے پہلے جہاں سر یوزر ریکوائرمنٹ سے ہم نے کوالٹی ایٹریبیوٹس کی بات کی وہ بھی پیچھے سے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور دوسری جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹ جو بھی ہوں جیسے کہ یوزبلٹی کی یا پرفارمنس کی یا کوئی اور اس طرح کی چیز وہ ساری جب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں that is functional requirements quality attributes other non functional requirements constraints یہ سب چیزیں اکٹھی ہو کے فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ کی فارم میں سامنے آتی ہیں تو پھر سے میں اس چیز کو سامنے ایک بار سے دہراتا چلوں بزنس ریکوائرمنٹ میں سے یوزر ریکوائرمنٹس نکلیں یوزر ریکوائرمنٹ سے فنکشنل ریکوائرمنٹ نکلیں بزنس ریکوائرمنٹ سے ویژن اسکوپ ڈاکومنٹ بنتا ہے یوزر ریکوائرمنٹ سے یوز کیس ڈاکومنٹ بنتا ہے اور فنکشنل ریکوائرمنٹ سے باقی ساری چیزیں نان فنکشنل ریکوائرمنٹ ایڈ کرتے ہوئے فنکشنل اسپیسیفکیشن ڈاکومنٹ بنتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ان مختلف ڈاکومنٹس کا یا مختلف ایکٹیویٹیز کا آپس میں کیا تعلق ہے اور کس طریقے سے ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی ڈرائیو ہوتی ہے اور کون سا ڈاکومنٹ کس پہلے ڈاکومنٹ سے ڈرائیو ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کے ریلیشن شپ کیا ہے اب آئیے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ اگر پروسیس ہم نے ٹھیک طریقے سے نہ کریں تو اس کے کیا پرابلم پیدا ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں some risk that are associated with inadequate requirement process requirement engineering uh, اگر آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کریں گے جس طریقے سے پہلے برکس صاحب کی بات uh, ہم نے کی تھی اور امپورٹنس ریکوائرمنٹس uh, کی ہم نے دیکھی تھی تو ایک بات تو یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی ہم اس میں غلطی کرتے ہیں تو جتنی دیر سے غلطی پکڑی جائے گی اتنی مشکل ہوگی اتنی اس کی کاسٹ ہوگی لیکن اس کے علاوہ بھی ریکوائرمنٹ پروسیس جو ہے اس میں بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے یہ احتیاط جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وٹ آر دی ڈیفیکلٹیز اور ہمیں اس میں کیوں احتیاط کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے insufficient user involvement leads to unacceptable products اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے یوزر کو ریکوائرمنٹ کے پروسیس میں انوالو نہیں کیا تو اس چیز کا خدشہ ہے کہ آپ یوزر کی ریکوائرمنٹس کو کیپچر نہیں کر پائیں گے اور جو چیز آپ ڈلیور کریں گے وہ یوزر اس کو استعمال نہیں کرے گا کیونکہ وہ اس کے استعمال کے قابل نہیں ہوگی اس میں اس کی ریکوائرمنٹس فلفل نہیں ہوگی ایک دوسرا جو پوائنٹ ہے creeping user requirements contribute to runs and degrade product quality یہ کریپنگ یوزر ریکوائرمنٹ کیا چیز ہے یہ ایک نہایت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کا اور اس پہ غور کیجیے کریپنگ یوزر ریکوائرمنٹ یہ چیز ہے کہ ایک بار یوزر نے آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ بتا دی جب آپ نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تو یوزر نے کوئی نئی ریکوائرمنٹ آپ کو بتا دی یا پچھلی ریکوائرمنٹس میں چینج کر دی تو اس سے کیا ہوگا اگر آپ نے وہ دیکھا ہو کہ جس سٹیج پہ ہم جا کے چینجز کریں گے جتنا ہم آگے پہنچ چکے ہوں گے اتنا مشکل ہوگا یا اتنا کاسٹلی ہوگا اس چینج کو لے کر آنا تو یہ کریپنگ یوزر ریکوائرمنٹ کا ایک ڈائریکٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے سافٹ ویئر کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے اور سسٹم کی ریکوائرمنٹس کیونکہ اسٹیبل نہیں ہو پاتی ہیں تو اس لیے اس کا ڈیزائن اور اس کی ساری کوڈنگ وغیرہ وہ ساری ایکٹیویٹی وہ اسٹیبل نہیں ہو پاتی تو یہ یوزر کی جو کریپنگ ریکوائرمنٹس جو ہیں ان کو کنٹرول کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن یہ software requirement engineering management کا حصہ ہے جو ہم بعد میں دیکھیں گے تیسری چیز جو پوائنٹ اس پہ لکھا ہے آپ کے سامنے یہ ہے ambiguous requirements lead to ill spend time and rework ambiguous requirements کیا ہوتی ہیں ایسی ریکوائرمنٹس جو کہ کلیئر نہ ہو جس میں ایمبیگوٹی ہو ایسی ریکوائرمنٹس جس کو سمجھنے میں دو مختلف لوگ دو مختلف اس کے مطلب نکال سکیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اس ریکوائرمنٹ کو پڑھا تو مجھے ایک چیز سمجھ آئی آپ نے اس ریکوائرمنٹ کو پڑھا تو آپ کو دوسری چیز سمجھ آئی اگر میں یوزر ہوں تو میں ایک طریقے سے اس کو دیکھوں گا اور اگر آپ سسٹم ڈیزائنر ہیں یا آپ ڈیولپر ہیں تو آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں گے اور الٹیمیٹلی جب آپ وہ چیز بنا کے مجھے دیں گے تو وہ چیز مجھے پسند نہیں آئے گی کیونکہ میں نے اس ریکوائرمنٹ کو کچھ اور سمجھا تھا آپ نے کچھ اور سمجھا تھا چوتھا point once again is very important is gold plating by developers and users add unnecessary features اس کا کیا مطلب ہے گولڈ پلیٹنگ کا کیا مطلب ہے یہ ڈیولپرس کی ایک بڑی سائکی ہوتی ہے کہ ایک یعنی کہ کول فیچرز جس کو کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا زبردست چیز ہے اس کو ہم کرتے ہیں چاہے وہ یوزر کو چاہیے یا نہیں چاہیے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ یوزر اس ٹیکنالوجی کی یا اس ٹیکنیک کی ایکسائٹمنٹ میں کوئی ایسی چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے جس پہ خام خواہ ٹائم ضائع کر رہا ہے لیکن یوزر کو ایکچولی اس کی ضرورت نہیں ہے تو یہ گولڈ پلیٹنگ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ the developer is spending time and money for something which is not needed by the user تو اس سے بھی بچنا چاہیے ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریکوائرمنٹ کے حوالے سے جو اکثر اوقات غلطی ہوتی ہے اور uh, یہ ایک sort of a chronic chronic problem ہے وہ یہ ہے کہ یوزر کی ریکوائرمنٹس پورے طریقے سے لکھی نہیں جاتی بڑی ہائی لیول پہ باتیں لکھتی جاتی ہیں تو یہ پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ minimal specifications lead to missing key requirements یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ بڑی ہائی لیول پہ چند باتیں کر دی گئیں اور انڈر لائنگ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ وہ یوزر کو اسمپشن لے رہا ہے لیکن کیونکہ وہ لکھی نہیں گئیں تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ وہ ڈیولپر کی نظر سے وہ چیز نہیں گزری یا ڈیولپر کے ذہن میں نہیں رہی تو جو چیز بنی اس میں وہ کی ریکوائرمنٹس بعض اوقات مس ہو جاتی ہیں جو یوزر کو چاہیے ہوتی ہیں اس کے بعد overlooking the needs of certain user classes leads to dissatisfied customers اچھا یہ پوائنٹ اس پوائنٹ سے جو پہلا جو پوائنٹ تھا انسفیشینٹ یوزر انوالومنٹ جس کی بات تھی یہ اس سے ذرا ریلیٹڈ ہی ہے لیکن یہاں پر ہم نے یوزر کلاسز کی بات کی ہے اور یوزر کلاسز ایک لفظ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا اسٹیک ہولڈر کا ذکر کیا ہے یہ اسٹیک ہولڈر کیا چیز ہیں یوزر کلاسز کیا چیزیں اس چیز کے بارے میں میں آگے چل کے اور زیادہ الیبوریٹ کروں گا لیکن صرف اس مرحلے پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سافٹ ویئر سسٹم اس میں بے شمار مختلف طرح کے یوزرس انوالوڈ ہوتے ہیں جو اس سسٹم کو یوز کریں گے ون وے اور دی ادر تو ان سب کا ویو پوائنٹ لینا ضروری ہے وہ سب کے سب اسٹیک ہولڈرس ہیں تو اب اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی ریکوائرمنٹس انکمپلیٹ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے مطابق پلان بھی نہیں کر پائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ کی پروجیکٹ پلاننگ آپ کی ٹھیک ہوگی نہ آپ کی ڈیولپمنٹ ٹھیک ہوگی الٹیمیٹلی وہ اسکیڈول پہ نہیں بنے گی الٹیمیٹلی وہ بجٹ اوور رن ہوگا اور ہر طرح کے پرابلم اس میں پیش آئیں گے یہ ہم نے سافٹ ویئر رسک دیکھے جو ریکوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں کہ اگر ریکوائرمنٹ ٹھیک طریقے سے نہ ہو تو کس طرح کے رسک سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ میں آ سکتے ہیں اور الٹیمیٹلی اس کے فیلئر کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں لیکن اس دوران میں ہم نے ایک لفظ دیکھا تھا اسٹیک ہولڈر جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ہم آئندہ چل کے اس کے بارے میں بات کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں اسٹیک ہولڈرس کیا ہیں اسٹیک ہولڈرس وہ تمام یوزر کلاسز ہیں جن کا اس سافٹ ویئر میں کوئی انٹرسٹ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے سافٹ ویئر کو یوز کرنا ہے یعنی کہ ایکچولی اینڈ یوزر آبویسلی اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس سافٹ ویئر کو بنانے کی ویژن دی یعنی کہ مارکیٹنگ کے لوگ اس میں مینجمنٹ کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں آئی ٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اب یہ آئی ٹی کے لوگ جو ہیں یہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کس طریقے سے شامل ہے گو کہ شاید انہوں نے سسٹم کو یوز تو نہیں کرنا لیکن یہ کیسے اسٹیک ہولڈرز ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کا ذکر کیا تھا اگر اس حوالے سے دیکھیں تو کچھ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ایسی ہو سکتی ہیں جو یہ ڈیمانڈ کریں کہ اس سافٹ ویئر نے اس انوائرمنٹ کے اندر آپریٹ کرنا ہے مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری آئی ٹی کی شاپ جو ہے از ایکسکلوسولی یونکس ایسا کیوں ہے اگر کوئی آئی ٹی شاپ مختلف سسٹمز کو سپورٹ کرتی ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایچ پی کا سسٹم ہے آئی بی ایم ہے سن سولرس ہے ونڈوز ہے آل دیٹ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اتنی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوگی اور اتنی ان کے لیے مشکلات ہوں گی تو عام طور پہ بعض کا آئی ٹی شاپس یہ کہتی ہیں کہ ہم صرف اس طرح کے سسٹم کو سپورٹ کریں گے کیونکہ ہماری صرف اس میں یہ ایکسپرٹیز ہے اب آپ یہ ذرا سوچئے کہ آپ نے آئی ٹی کے بندے سے بات نہیں کی اور آپ نے باقی سارے یوزر ریکوائرمنٹ وغیرہ لے لیں اور جب آپ اس سسٹم کو بنانے لگے تو آپ نے ایک کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ مس کر دی وہ کی نان فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ یہ سسٹم یونکس پہ چلے گا یہ سسٹم ونڈوز پہ نہیں چلے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اس طرح کے ایک کیس کا حوالہ دیا تھا جہاں پر یہ اس طرح کا that was a major failure اور ایک میجر اپرچونٹی لاس تھا تو یہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرز آر امپورٹینٹ کچھ لوگوں نے ویژن دی ہوتی ہے ان کو بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ آپ کی ویژن کیا ہے کیوں ہے کس طریقے سے اچیو کی جا سکتی ہے کچھ لوگوں نے ایکچولی سسٹم کو یوز کرنا ہے آپ نے ان سے تو اس کے بارے میں ریکوائرمنٹ لینی ہی لینی ہے اور اس کے علاوہ اور جو باقی لوگ جو سسٹم میں اس سارے میں انٹرسٹڈ ہوں وہ سارے کے سارے اسٹیک ہولڈرس ہیں اور ان ساروں کی بات آپ کو سننی ہوگی اور اس کو ڈاکومنٹ کرنا ہوگا اس ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹ میں اسٹیک ہولڈرس کے بارے میں اس ڈسکشن کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے ذرا ایک نظر پھر سے دوڑا لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ دیکھا سو so, آج کی سمری کچھ اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کیا ہے اس کو مختلف لوگوں نے کس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے جس میں ہم نے آئی ٹریپل ای کی ڈیفینیشن دیکھی اور اس کے علاوہ اور مختلف ایکسپرٹس کی ڈیفینیشنس کو ہم نے ملاحظہ کیا اور اس پہ گفتگو کی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کی امپورٹنس کیا ہے اور یہ کس طریقے سے ایک سینٹرل رول پلے کرتی ہے اس ساری ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی میں شروع سے لے کر آخر تک تیسری چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی تھی کہ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ جو ہے یہ کس طریقے سے ڈیفائن کی جاتی ہے اور کس طرح یہ مختلف لیولز اس کے کون کون سے ہیں جو چار لیولز جو ہم نے دیکھے وہ تھے بزنس لیول ریکوائرمنٹس جس میں بزنس ویژن اور اسکوپ کی بات ہوتی ہے پھر یوزر لیول ریکوائرمنٹ جس میں یوزر کے بارے میں یوزر کی ریکوائرمنٹ کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ اس بزنس ویژن کو اچیو کرنے کے لیے یوزر نے کون کون سی ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی ہے اس کے بعد ہم فنکشنل اسپیسیفکیشن کی بات کرتے ہیں کہ سسٹم نے ان یوزر ریکوائرمنٹس کو اچیو کرنے کے لیے کون سے فنکشنس امپلیمنٹ کرنے ہیں اور نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی بات کی جو اس پہ سسٹم پہ کنسٹرینٹ جو امپوز کرتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کی کتنی اہمیت ہے اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کئی بار فراموش کر دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بعض کا بہت پرابلمس پیش آتے ہیں اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ کس طریقے سے ڈاکومنٹ کی جاتی ہیں کس طرح کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کون سا ڈاکومنٹ کس ڈاکومنٹ کو ڈرائیو کرتا ہے اس کا آرڈر کیا ہے اس کا سیکوینس کیا ہے اور اس میں کیا کیا انفارمیشن اکٹھی کر دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اگلی بار اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اس وقت تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم